عقیقہ کی دعا عقیقہ سے مراد وہ بکری یا بکرا ہے جو نو مولود بچے کی طرف سے ولادت کے ساتویں روز بطور صدقہ ذبح کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ساتویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال وغیرہ میل کچیل دور کیا جائے اور اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹا دیجیے اور پہلے وہ دعا پڑھیے جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں یعنی انی وجہتو سے لکا من کا پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز چھری جانور کے گلے پر پھیر دیجئے اور یہ دعا پڑھیے اللہم حاضی عقیقہ تقبل ہو کما تقبل تمن حبیبی کا محمد و خلیل کا ابراہیم علیہ وسلم والسلام دمها بدمه لحمها بلحمه شعرها بشعره عظمها بعظمه خدایا یہ عقیقہ ہے اس کو قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا اس کا خون بچے کے خون کا فدیہ ہے اس کا گوشت بچے کے گوشت کا فدیہ ہے اس کے بال بچے کے بال کا فدیہ ہے اور اس کی ہڈیاں بچے کی ہڈیوں کا فدیہ ہے خدایا اس کو قبول فرما جو لوگ وسعت رکھتے ہوں وہ اپنی اولاد کی طرف سے ضرور صدقہ کریں عقیقہ ایک مستحب صدقہ ہے لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری اور یہ بھی جائز ہے کہ لڑکے کی طرف سے بھی ایک ہی بکری کی جائے البتہ جو لوگ وسعت نہیں رکھتے ان کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ تنگ دستی کے باوجود عقیقہ کرنا ضروری تصور کریں اور زیر بار ہو کر اس فریضے کو انجام دیں عقیقہ کا گوشت کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں البتہ مستحب یہ ہے کہ پکا کر و مساکین اور پڑوسیوں کے یہاں بھیجیں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عقیقے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جانور کی ایک ٹانگ دایا کو بھیج دو اور باقی تم خود کھاؤ اور کھلاؤ ابو داود